نحمد ونسلی علی رسول کریم محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ جل جلال والوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور مشکل رہنے کے لیے ہم اور آپ یہاں نہیں آئے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم یہاں نہیں ہوں گے اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جائیں گے جیسے پہلے انسان آئے دنیا سے چلے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے ایسے ہی دوست اور بھائیوں ہم اور آپ بھی جب یہاں سے منتقل ہوں گے یہاں سے جائیں گے اس جہان سے ہم بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا یہ کائنات کا نظام مستقل نہیں ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہے بل انجام اللہ جل جلالو نوالو اس سارے شمسی نظام کو کائنات کے نظام کو آسمانوں کے نظاموں کو اور زمینوں کے نظاموں کو سب کو ختم کر دیں گے لیکن انسان کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے اس کو باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا انسان وجود میں آنے سے پہلے سے لے کر ہمیشہ کے لیے رہے گا انسان کبھی ختم نہیں ہوگا اس کی زندگی کے سفر کی کچھ مناظر ہیں یہ انسان نے طے کرنی ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے اما ہوا کو بھی پیدا فرمایا ہم اور آپ سارے کے سارے عالم اروا کے اندر <clears throat> آدم علیہ السلام کی پش سے نکلے ہیں ایک زمانہ ہم نے وہاں گزارا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں کا زمانہ گزار کر اگلی منازل طے کر کے اس جہان فانی سے جا چکے ہیں اس وقت ہم اور آپ یہاں موجود ہیں کال میں اروا تھا جب ہم اور آپ سارے وہاں موجود تھے تو شاہو نے ہم سے پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں تو ہم سب نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا باری تعالیٰ بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے عالم ارواز سے پھر انسانوں کا دنیا کے اندر آنا اللہ نے طے فرمایا اور چل رہا ہے عالم ارواز سے ہم نکلے پھر عالم سلم میں آئے باپ کی پشت کے اندر آئے مولانا محمد عمر پالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جس مادے سے بنا ہے باپ کی پشت کے اندر عالم سلم میں وہ مادہ اللہ پاک نے کائنات کی چیزوں سے جمع کیا سورج کی کرنوں سے چاند کی روشنی سے سبزیوں سے غلوں سے بارش کے قطرات سے صحراؤں کے ذرات سے اللہ نے جمع کیا اپنی قدرت سے باپ کی پشت کے اندر وہاں سے اب تعالیٰ شاہ نے اور آپ کو عالم وطن کے اندر منتقل کیا عالم وطن ماں کا پیٹ پیٹ کا زمانہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو منتقل کیا ایک مادہ کی شکل تھی ایک مائے کی شکل تھی اللہ جلال امان والو بڑی قدرت والے ہیں اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اللہ نے دو قطروں کے ملاپ پر اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا انسان کے وجود کو اللہ نے عطا فرمائی اگر دو قطرے جن کی ملاپ سے انسان کا جسم بنا ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا نہ ہاتھ پاؤں نظر آئیں گے نہ آنکھیں نظر آئیں گی نہ آنکھ کی پتلی نظر آئے گی نہ زبان نظر آئے گی نہ کان نظر آئیں گے نہ باقی جسم کے اعضا نظر آئیں گے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو استعمال فرما کر انسان کو بہترین شکل اللہ نے عطا فرمائی بے شمار اللہ نے مخلوقات بنائی ہے میں سے ایک انسان بھی ہے بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائی اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا کائنات کا سارا تکوینی نظام اللہ فرشتوں سے چلا رہے ہیں فرشتوں کے اندر اللہ نے تعت کا مادہ رکھا ہے ان کے اندر معاشیت کا مادہ نہیں ہے جو امر اللہ ان کے لیے کر دیتے ہیں اس امر کو اس حکم کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں تا وقت کے حق تعالی شان ان کے لیے نیا حکم عطا فرمائی وہ اللہ کی بندگی میں ہے اللہ کی طاقت میں ہے اللہ کی نافرمانی کا مادہ ان کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب اللہ پاک نے اپنے عرش کو بنایا تو اللہ نے کی کے جماعت کو فرمایا اٹھاؤ میرے عرش کو تو فرشتے چند کریمات پڑھتے پڑھتے اٹھے اور اللہ کے عرش کو تھام لیا اور قیامت تک وہی کلمات پڑھتے چلے جائیں گے اللہ نے وہی ان کی عبادت وہی ان کی تصویر بنائی ہے اللہ کے اسی حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ وہ مخلوق ہے نورانی مخلوق ملائکہ فرشتے جس حکم کا اللہ نے انہوں فرما دیا اس حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر بارش کے برسانے میں فرشتے مقرر ہیں فصلوں کے اگانے میں فرشتے مقرر ہیں فصل سے ایک اناج کا دانہ وجود میں آتا ہے ہر دانے کے ساتھ اللہ فرشتہ لگاتے ہیں جس کے مقدر میں جس کے حلق میں جانا اس دانے کو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے فرشتہ جب تک اس کھیل کے اندر اتر نہیں جاتا وہ دانا اپنا کام کرتا رہتا ہے اللہ کا ایک بہت بڑا نظام ہے فرشتوں کا سورج کے نکالنے پر فرشتے مقرر ہیں صبح سورج کو ہزاروں فرشتے گھسیٹتے ہیں مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں اور رات کو گھسیٹتے ہیں صبح اور صبح کی طرف لے جا مشرق کی طرف لے جاتے ہیں ہواؤں کو چلانے والے فرشتے الگ بارشوں کو برسانے والے الگ اللہ اکبر تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے بڑا زبردست ہے فرشتے اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں کمی نہیں کرتے سستی نہیں کرتے جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا انہیں یعنی کون سے آسمان پر فرشتہ تھا فرشتے کو حکم فرمایا کہ بچاؤ یوسف علیہ السلام کو آسمانوں سے فرشتہ اترتا ہے اور اور کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو تھام لیتا ہے اتنی بڑی قدرت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے فرشتوں کو تو دوست اور بھائیوں ایک اللہ نے مخلوق بنائی آگ سے جنات انسانوں کے آنے سے پہلے یہاں جنات ہی جنات تھے اور جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ پاک نے جنات کو حکم فرمایا کہ آبادیوں کو چھوڑ دو جہاں جہاں انسانی انسان آباد ہوتے چلے گئے جنات آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلات میں اور علاقوں کے اندر منتقل ہوتے چلے گئے جنات کے اندر بھی اللہ نے دونوں خصلتیں رکھی ہیں جیسے انسان کے اندر دونوں خصلتیں ہیں تعت کی بھی نافرمانی کی بھی ایسے فرشتوں کے اندر بھی جنات کے اندر بھی اللہ پاک نے دونوں خصلتیں رکھی ہیں طاعت کی بھی اور نافرمانی کی بھی اللہ اکبر تو دوست بھائی بھائیو ہاں ایک بات ہے اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے آخرت میں ہم ان کو دیکھیں گے وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے موجود ہیں جنات لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور آخرت میں وہ ہمیں نہیں نہیں ہم وہ نہیں ہمیں دیکھ سکیں گے ہم ان کو دیکھیں گے یہ اللہ کا اپنا نظام ہے وہ بے نیاز ذات ہے جیسے کرتی ہے جیسے کر اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو اور بھائیوں پھر ہمارا جسم بنا ماں کے پیٹ کے اندر عالم بطن میں ہاں جی۔ ایک زمانہ ہم نے گزارا وہاں سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری خوراک کا انتظام کیا کچھ عرصے کے بعد ہمارے جسم کے اندر روح ہو کی گئی اور ہمارا جسم حرکت میں آیا اس میں ہماری خوراک بنانا نے بنائی وہ ایسی خوراک تھی کہ جس کا آپ آج کل کے معاشرے میں نام لینا بھی مدرس کے ادب کے خلاف ہے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے ماں کی چھاتی کے اندر ہمارے لیے پینے کا اور خوراک کا انتظام فرمایا اللہ اکبر اللہ پاک کتنی بڑی قدرت والے ہیں اللہ اکبر آدمی مختلف چیزیں کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے پھل کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے اور اشیائی خوردنی کھاتا ہے اور پینے کی چیزوں کو پیتا ہے ان کھانے پینے والی چیزوں سے اللہ پاک جسم کے اندر قوت بھی عطا فرماتے ہیں گوشت بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر ہڈیاں بھی اس کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے اندر خون بھی بناتے ہیں اور فضلہ پیشاب بھی بناتے ہیں ان کھانے پینے والی چیزوں سے اللہ اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں ہاں جی۔ مولو براز کا راستہ الگ ہے کو خارج کرنا کرنے کا راستہ الگ اللہ نے رکھا ہے جی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک ہماری خوراک کا انتظام کرتے ہیں کھانے پینے والی چیزوں سے جی۔ اور وہ خوراک عین ہماری مزاج کے مطابق ہماری صحت کے مطابق ہمارے حال کے مطابق جو دودھ اللہ ہماری خوراک بناتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے اس کا اس کا درجہ حرارت بھی عین ہمارے حال کے مطابق اس کی غذائیت بھی ہمارے عین ہاضمے کے مطابق اور جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر اللہ پاک منہ کے اندر دانتوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں کچھ انسان چیز چبانے کے قابل ہوتا ہے اور زبان کو اللہ پاک نے ایسی استداد فرمائی ہے اللہ اکبر جیسے انسان نوالا کو ارد گرد بھی کرتا ہے کبھی ایک سائڈ کے دانتوں کے نیچے کبھی دوسری سائڈ کے دانتوں کے نیچے کبھی سامنے والا دانتوں سے کاٹتا ہے جی۔ اور پھر اللہ پاک نے منہ کے اندر ہی پانی کا انتظام کیا ہے پانی کا انتظام اللہ نے منہ کے اندر ہی کیا ہے منہ کے اندر سے ہی پانی نکلتا ہے جس سے لکما تحلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ نکلنے کے قابل ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے بھی انسان نکلتا ہے یہ پانی کو جس منہ کے اندر جاری کر دینا یہ اللہ کا کام ہے ایک ساتھ ملے انہوں نے کہا کہ میرے منہ کا پانی خشک ہو گیا پہلے میں نوالا ڈالتا ہوں پھر منہ میں پانی ڈالتا ہوں اور پھر میں نوالا تحلیل کرتا ہوں تو زبان کی حرکت نوالے کو ارد گرد کرنے کی یہ کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی اور پانی جو منہ میں اندر اللہ جاری فرماتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے جاری فرماتے ہیں آنکھ کا جو ڈیلا ہے جو بال ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ لوبریکیشن نہ ہو اس کے ساتھ مایا نہ ہو جیسے یہ ارد گرد حرکت کرنے کے قابل بنتا ہے نہ ہو تو انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی جس طرف دیکھتا ادھر ہی دیکھتا رہے گا بھائی بال کو گما نہیں سکے گا تو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر بے شمار نیم تو سنا ہے جیسے ہمارے بھائی کل فرما رہے تھے اللہ کی اتنی نیمتیں ہیں میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں ایک صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے تین سو ساٹھ جوڑ ہمارے بدن پر فرمائے ہیں اس میں بھی آتا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے ہر جوڑ کے اندر اللہ نے حرکت رکھی ہے اگر جو انسان کے سٹف ہو جائے سخت ہو جائے جیسے کندھوں کے اندر بازو کے ہلنے کی اللہ نے قوت رکھی ہے کونی کے ذریعے سے بازو کو ہاتھوں کندھوں پر تک لے جا سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں کلائیوں کو اور دستی کو ہاتھ کی دستی کو بازو سے ہلا سکتے ہیں انگلیوں کو آپس میں ہلا سکتے ہیں اور انگوٹھا ایسی نعمت ہے اس کے بغیر چیز کا پکڑنا ہی مشکل ہے اگر ہمارے ہاتھ جیسے سیدھا کھڑا ہو انسان نیچے لٹک رہے ہیں ایسے ہی لٹکتے رہے اور انہیں حرکت ہی نہ ہو تو انسان کیسے کھائے نوالا کیسے توڑے منہ میں کیسے ڈالے تو ہر نعمت اللہ نے بے شمار عطا فرمائی بے قیمت عطا فرمائی ہے اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم اور آپ شکر نہیں ادا کر سکتے تو اور بھائیوں عالم وطن کے بعد پھر عالم دنیا ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں پہلے زمانے کے انسان بڑی لمبی لمبی ان کی دنیا کی زندگی ہوا کرتی تھی بڑا زمانہ ان کا ہوا کرتا تھا دنیا کے اندر قیام کا ہزار ہزار سال بھی عمر ہوئی ہے جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ہزار سال عمر ہوئی نو علیہ السلام کی عمر بہت بڑی ہوئی سینکڑوں سال عمر سال کی عمریں ہوا کرتی تھی یعنی جی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر ستر ساٹھ ستر برس ہے یعنی جی۔ یعنی جی۔ تو ساٹھ ستر سال کا زمانہ ہے ہمارا اس دنیا کا پھر ہم اور آپ اس دنیا سے عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں منتقل ہوں گے میرے بھائیوں میں اس بات کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں کس لیے بھیجے گئے ہیں دنیا سے کیا لے کر جانا ہے اور ہماری آخری منزل ہے کیا ہر وہ مسافر جو اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے اور اس منزل کے اندر کن کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے اگر اس اس کی تیاری کر کے چلتا ہے تو منزل پر پہنچ کر اس کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی اور اگر انسان اپنی منزل کو یاد نہ رکھے اپنے حال کو ہی سامنے رکھے تو پھر دوستوں مستقبل قریب اور مستقبل بعید اس کا بہت خطرے میں پڑ جاتا ہے بلکہ پریشانی کا باعث بنتا ہے تو میرے بھائی اور دوستوں یہاں سے ہم اور آپ جب منتقل کیا جائیں گے عالم برزخ میں جب جسم کے اندر سانس آنا بند ہو جائے گا تو ہمارا اس دنیا کا قیام ختم ہو جائے گا اور پھر ہمیں قبر کا سامان دیکھنا ہوگا قبر کا سما ہوگا ماشاء اللہ جس کو عالمی برزخ کہتے ہیں تنہا ہوگا وہ انسان وہاں پر تو میرے دوست اور بھائی یہ ہمارے انسانی سفر کی میرے اور آپ کے ہر فرد کی مردوں کی عورتوں کی دنیا میں سارے والے آنے والے انسانوں کی یہ جو منزل ہے دنیا کی یہ سب سے قیمتی منزل ہے آر میں سے چلے ہیں عالم سلم میں آئے وہاں سے عالم وطن میں آئے اب عالم دنیا میں ہم چل رہے ہیں یہاں سے ہم اور آپ جائیں گے عالم برزخ کے اندر اچھا۔ یہ جو دنیا کی منزل ہے ہماری اور آپ کی یہ ہماری اصل آزمائش کی منزل ہے ماں ماں کی من... کا پیٹ عالم وطن جسم کے بننے کے اعتبار سے تھا اور جو دنیا کا عالم دنیا کی منزل انسانیت کے بننے کے اعتبار سے ہے اور قبر میں جب رکھے جائیں گے دوستو وہاں بھی ہماری ایک زندگی ہوگی جیسے آج ہماری جسمانی زندگی ہے قبر کے اندر ہماری روحانی زندگی ہوگی ہمارا جسم ختم ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی ہاں یہ آزمائش کے لیے ساری چیزیں ہیں وہاں کتنا لمبا قیام ہے ہمارا اور آپ کا اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے سورہ لکمان کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کے مہوم یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی اس میں ایک یہ ہے کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا سب اندازے ہیں کیا سرائیاں ہیں اصل اللہ ہی جانتے ہیں کل کیا ہوگا پھر موت کب آئے گی کہاں آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا موت کیا ہے اس جہان دنیا سے عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر ملت ہونے کا وقت ہے جس کو موت کہتے ہیں اچھا۔ اور میرے بھائیوں جیسے یہاں حالات ہیں قبر میں بھی حالات ہوں گے دنیا میں جسمانی زندگی ہے مرنے کے بعد قبر کی ہماری روحانی زندگی ہوگی وہاں ایک زمانہ ہم اور آپ گزاریں گے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے جب قیامت آئے گی پھر قبر کا زمانہ ختم ہوگا عالمی برزخ اس وقت ختم ہوگا قبر کا زمانہ اس وقت ختم ہوگا ان انسانوں کا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا سے منتقل ہو کر عالمی برزخ میں چلے گئے سب سے لمبا زمانہ ان کا ہوگا عالمی برزخ کا اور سب سے کم زمانہ ان کا ہوگا جو قیامت کے قریب آئیں گے جن باتوں کی اللہ نے خبر نہیں دی ایک خبر یہ ایک بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی موت کے بعد کی زندگی کی خبر سارے نبی نے دی اور قیامت کی خبر بھی سارے نبی نے دی آئے گی ضرور کب آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے آج صبح یا کل ہمارے بھائی فرما رہے تھے اسرافیل علیہ السلام جن کے ذمے اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری لکھا رکھی ہے ان کا ایک پاؤں آدھے آگے کو ہے ایک پیچھے کو ہے جیسے آدمی چلنے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ آلہ جس میں پھونک ماریں گے جس سے سریلی آواز نکلے گی ان کے منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کان اللہ کے حکم میں منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اسے پھونک لگاؤ تو اللہ کا حکم ہوگا تو اسرافی علیہ السلام پھونک ماریں گے اس کے اندر اور اس میں سے سریلی آواز نکلے گی بڑی دلکش ہوگی سب اس کی طرح متوجہ ہوں گے آہستہ آہستہ اس کی شدت آواز کی تیز ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ آواز کی شدت کی وجہ سے زلزلہ آئے گا مکان ہلنے لگیں گے لوگ زلزلے کے ڈر سے نکل کے باہر نکلیں گے اس آواز کی شدت اتنی بڑھ جائے گی کہ سب کے کلو پھٹ جائے گی سب متنفس ختم کر دیے جائیں گے سب جاندار ختم ہو جائیں گے اللہ اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو بھی ختم فرما دیں گے اسرائیل علیہ السلام جو روحوں کو قبض کرنے کے لیے ذمہ داری اللہ نے ان کو دے رکھی ہے ان کو اللہ فرمائیں گے تو بھی ختم ہو جا وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات اور حق شان و پھر آواز لگائیں گے اللہ حکم قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اللہ فرمائیں گے اللہ واحد اللہ آج کس کی بادشاہت ہے آدمی اکڑتا ہے بڑا غرہ کرتا ہے یعنی کہ ہمیں لو وہ بڑا اصرار کرتے تھے بڑے متکمبر تھے بہت متکمبر تھے بڑی اپنی بات پر اڑنے والے تھے اصرار کرنے والے تھے ایسے اور بڑے بڑے لوگ آئے سب ختم ہو جائیں گے کون ہے ملکوں کا بادشاہ کون ہے جائیدادوں کا مالک کون ہے صنعتوں کا مالک کوئی کون ہے تجارتوں کا مالک کون ہے حکومتوں کا مالک تو سب تو ختم ہو جائیں گے کئی برس تک حق حرا شانو اپنی صفت جباری کو صفت کہاری کا اظہار کرتے رہے اور پھر فرمائیں گے للہ واحد القہار آج میری ہی بادشاہ میرے دوست اور بھائیوں یہ ہماری انسانی سفر کی منزلیں ہیں پھر ہوگا عالم حشر اللہ پاک دوبارہ زمین کو بچائیں گے جب سور پھونکا جائے گا سارے متنفس جہاں ختم ہوں گے وہاں آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی کائنات کی بنی ہوئی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی پھر اللہ پاک دوبارہ اپنے حکم سے زمین کو بنائیں گے اور پھر دوبارہ انسان سارے اپنی قبروں میں سے مٹی سروں سے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور سب حق تعالی شانو کے سامنے ہوں گے اس دن دوست اور بھائیوں پھر اللہ جل جلال و نوالو اس دنیا کی زندگی کا ہم سے حساب نہیں گیا اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزار کرائی ہو وہ ہوگا حساب کا دام کا دن عالم حشر اللہ اکبر روایت میں آتا ہے کہ سب ننگے ہوں گے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سب ننگے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیا نہیں آئے گی شرم نہیں آئے گی یہ شاد فرمایا جس کے وہ ہوئی ہے اس دن سارے اپنے ہی اپنے حال کے اندر اتنے پریشان ہو گئے کسی کو سوجے گا ہی نہیں سوجے گا ہی نہیں حساب کتاب کا جو پہلا دن ہوگا میرے بھائیوں وہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا حساب ہوگا لوگوں کا امت کے ایک حصے کا یہ حساب ہوگا انسانوں کے ایک طبقے کا حساب ہوگا دوسرے طبقے کا کوئی حساب نہیں ہوگا پھر اللہ پاک جن کا حساب ہوگا جن کا حساب نہیں ہوگا ان کو تو اللہ پاک پہلے ویلے کے اندر ہی <coughs> حکم فرمائیں گے فرشتے دکیل کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے جہنم میں ایک منزل ہے جس میں ایمان والے تو جائیں گے پل سرات پر سے گزرنے کے بعد لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے میرے دوست اور بھائیوں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن حساب کتاب کے دن ان کو سب سے پہلے دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جہنم اللہ نے اپنا عذاب خانہ بنایا ہے جہنم انسان اللہ نے اپنا قید خانہ بنایا ہے جہاں اللہ رب العزت دنیا کے اندر آنے والے انسانوں اور جنات کو اللہ کی نافرمانی پر اللہ نے سزا دینے کا وعدہ فرمایا وہاں ایمان والوں کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی اللہ ماشاء اللہ اور سارے غیر مسلموں کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا اور جہنم سے سزا بکتنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا ایمان والوں کو تو اللہ نکال لیں گے اور ان کو اللہ پاک اپنی نعمتوں کی جگہ اپنے نیک عملوں کی جزا کی جگہ جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے جو دنیا میں اللہ کی داری کر کے جائیں گے مان کر زندگی گزار کر جائیں گے دوست اور بھائیوں ان کے لیے تو آخری ٹھکانہ ہمیشہ کی منزل جہنم ہوگی آخری منزل ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ زندگی کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں ہوگی اور جو دنیا کے اندر ایمان نہیں لائے ہوں گے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا ان کے لیے کوئی نجات نہیں ان کی بلکہ اذیت اور تکلیف اس عذاب خانے کے اندر جہنم کے اندر بڑھتی ہی چلی جائے گی علامان میرے بھائی اور دوستوں یہ ہمارا ایک سفر ہے آج ہم کہتے ہیں ہم صنعت کار ہیں ہم کسی دفتر کے ملازم ہیں ہم کسی تاج منڈی کے تاجر ہیں ہم کسی دندے کے کرنے والے ہیں آج ہم باپ کی حیثیت سے ہیں بھائی کی حیثیت سے ہیں حقیقت میں ہم اور آپ سارے مسافر ہیں یہ سفر ہمارا چل رہا ہے جب سے ہم عالم اروا سے چلے ہیں اس وقت دنیا کی منزل میں ہم چل رہے ہیں اور بل انجام یہاں کی منزل ختم ہوگی قبر میں جائیں گے حشر میں اٹھیں گے اور پھر اگلی منازل میں ہمیں جانا ہوگا تو میرے دوست اور بھائی اس لیے دنیا کی زندگی مختصر ہے لیکن قیمتی بہت ہے تو اللہ جل جلال اما نوالو جو جس کو جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ہاں جی۔ اسی ذات عالی نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے اس لیے اپنی پسندیدہ نظام زندگی اللہ نے جس کو پسند فرمایا کسی قوم کے لیے کسی زمانے کے لوگوں کے لیے وہ مبارک اور پسندیدہ زندگی آسان زندگی اللہ نے علیہ السلام کو عطا فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے زمانوں کے انبیاء علیہ والسلام السلام رسولوں تک پہنچائی اللہ کی پسندیدہ زندگی اللہ کی منشا والی زندگی جس کو اللہ نے علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں تک نبیوں کے ذریعے سے ان کی امروں تک پہنچایا اس مبارک زندگی کا نام دین ہے جب انسان اس مبارک زندگی پر چلے گا تو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے مرنے کے بعد بھی کامیاب کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے ساری انسانیت کے لیے اگر ایک سے دیکھا جائے تو دو زندگیاں انسان کی بنتی ہیں ایک موت سے پہلے کی ایک موت سے بعد کی قبر میں جانے سے پہلے کی اور قبر میں جانے کے بعد کی ساری منزلیں یہ دو زندگیاں بنتی ہیں اس لیے ہمارا متکلم بھائی ہمارا اعلان کرنے والا بھائی دعوت دینے والا بھائی یہ کہتا ہے بھائیوں اور دوستوں میری اور آپ کی دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصلی اور حقیقی کامیابی اللہ کی اس مبارک نظام حیات کے مطابق زندگی گزارنے میں گئے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے جس کو اللہ نے پسند فرما کر کسی نو نبی کی قوم کے لیے اللہ نے عطا فرمایا تو دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے تو میرے دوست اور بھائیوں دین ایسی ایک نعمت ہے جس پر چلنے کے لیے کسی امیر کو غریب نہیں بننا پڑتا ہے کسی غریب کو امیر نہیں بننا پڑتا ہے مسافر کو مقیم مقیم کو مسافر نہیں بننا پڑتا ہے صحت مند کو بیمار اور بیمار کو صحت مند نہیں ہونا پڑتا ہے تنگ دست کو مالدار اور مالدار کو تنگ دست نہیں ہونا پڑتا ہے جس حال کے اندر بھی ہے اسی حال کے اندر اللہ نے اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے اس کے اللہ نے احکامت فرمائی ہے اللہ نے احکامت تو دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے اس لیے بھائی اور دوستو دین کے اوپر جو چلے وہ کامیاب ہوئے تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے جب سے انسانیت دنیا کے اندر آئی آج تک بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے تک اور آپ کی بیست کے بعد بھی آپ کی بیست سے پہلے جتنی بھی قومیں اور امتیں آئیں جو دین پر چلے کامیاب ہوئے جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے جو جتنے دین پر چلے اتنے کامیاب ہوئے جو جتنے دین پر چلنے سے محروم رہے ناصر رہے اتنی ہی وہ کامیابی سے بھی محروم رہے اس کے اللہ رب العزت نے کس سے فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلاط والسلام کے انبیاء علیہ السلاط وسلام اللہ کی خبروں کو اللہ کے دیے ہوئے دین کو اپنی امتوں تک پہنچانے والے تھے ان کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ دینی زندگی کا عملی نمونہ بھی بنتے تھے اور اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی کرتے تھے تو نبیوں کے ذمہ دو محنتیں تھیں ایک دین پر عمل کرنا اور پھر اپنی امت اور قوم کو آخرت کی پریشانیوں سے بچانا اللہ کے غضب اور غصے سے بچانا اللہ کی ناراضگی سے بچانا اور جہنم سے ہٹا کر جنت کا راستہ ان کو دکھانا جو تات والا دین والا راستہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ شلاد وسلم تیار کیا کرتے تھے تو میرے دوستوں بھائی اللہ نے جو قصے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے دین پر چلنے کے لیے اللہ نے سب کو مساوی اسباب عطا فرمائی ہیں سب کو اللہ نے برابر اسباب عطا فرمائی ہیں وہ اسباب کیا ہے انسان کو اللہ نے جسم عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر مختلف اعضاء عطا فرمائی ہیں دین کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے دین کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے جی۔ تو اللہ نے ہاتھ بھی عطا فرمائی آنکھیں بھی عطا فرمائی دماغ بھی عطا فرمایا زبان بھی عطا فرمائی کان بھی عطا فرمائے ہاتھ پاؤں بھی عطا فرمائی ہر عضو اللہ نے عطا فرمایا ان جسم کے استعمال کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو دین بنے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو دین نہیں بنے گا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو اللہ خوش ہو کر دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیں گے عزت عطا فرمائیں گے اور محبتیں بھی عطا فرمائیں گے انتشار بھی ختم کریں گے فساد اور قتل و غارت بھی اللہ ختم کریں گے اگر دین نہیں ہوگا تو دوست اور بھائیوں پھر پھر ساری چیزیں جنم لیں گی تو نبیوں کے ذمے ہوتا تھا دین پر چلنا بھی ہے عملی نمونہ بننا ہے اور پھر اپنی امتوں کو قوموں کو دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتے تھے لیکن امتوں کے ذمے صرف دین پر عمل کرنا ہوتا تھا امتیں صرف دین پر عمل کرنے کی مکلف ہوتی تھی ہاں البتہ رب اللہ باغ نے اگر کسی امتی نے اپنی امتی بھائی کی مدد کی ہے دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو جی، اللہ کی ناراضگی سے بچو تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے جس بھی اللہ کی مخلوق نے اپنی جنس مخلوق سے ہمدردی کی ہے اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے قرآن پاک ہے جی اس کا تذکرہ کیا اللہ نے اس کو پسند فرمایا کیونکہ الخل کا اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا جس نے بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی اللہ نے اس اس کا کا تذکرہ کیا ہے اس کو پسند فرمایا ہے یہ سور ایک سورت کے اندر آتا ہے ایک چونٹی وادی کے اندر سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا جا رہا تھا ایک چونٹی نے اپنی چونٹی بہنوں سے کہا اے چونٹی ہو اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر روندی جاؤ جی اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہے کہ تم راستے میں پڑی ہو جی اللہ نے اس چونٹی کا بھی تذکرہ کیا قرآن پاک کے اندر سورا یاسین کے اندر انتا کیا ایک شہر ہے سر ترکی کا اس میں ایک نبی آئے پھر دوسرے نبی آئے پھر تیسرے نبی آئے اس بستی کے لوگ انبیاء علیہ السلاط والسلام کی بات کو جٹلاتے تھے ان کی بات کو رد کرتے تھے بستی سے ایک کنارے سے ایک آدمی آ کر کہتے ہیں دیکھو اس نبیوں کی بات سنو اور ان کو نہ جو نہیں ان کی بات کو سنو اس نے آ کر امبیا کی مدد کی اس بستی بال والوں نے اس کو شہید کر دیا اللہ اور شہید ہونے والے کے کیا جذبات تھے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اللہ کو اس کا درج فرمایا ارشاد فرمایا وہ یہ کہتا ہے کاش میری قوم کا پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا کتنا اکرام کیا تو انبیاء کے ذمے ہوتا تھا دین کی دعوت کا کام کرنا امتوں کے ذمے صرف عمل کرنا ہوتا تھا لیکن جس نے بھی اپنی ہم جنس مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی یا انسان نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا تو خیر خواہی دین ہے ہی دوستوں خیر خواہی کا نام تو بھائیوں یہ بات چلتی رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاں ایک بات اور بھی تھی وہ یہ تھا کہ جب انبیاء علیہ صلی وسلم اپنی محنت پوری کر چکتے تھے تو اللہ پاک دین والوں کو بچاتے تھے دین پر عمل کرنے والوں کو اللہ پر ایمان لانے والوں کو نبی کی بات کو مان کر زندگی گزارنے والوں کو گویا دین پر چلنے والوں کو اللہ ان کو بچا لیتے تھے باقی سب کو اللہ پاک مختلف عذاب کی شکلیں بھیج کر ان کی قوموں کو اللہ ہلاک و برباد کر دیتے تھے جیسے نور علیہ السلام کی بات آئی ان کی قوم ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو سمجھایا اللہ کی نافرمانی سے بچو دن کو بھی رات کو بھی لیکن اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے اشرار کرتے تھے متکبر تھے اچھا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کشتی تیار کرو میرا عذاب آئے گا پانی کی شکل کے اندر اپنے ماننے والوں کشتی میں سوار کر لینا جی تو سب ایمان والے کشتی میں شامل ہو گئے داخل ہو گئے اور کشتی سیلاب آیا پانی نکلا ہے دوست اور بھائیوں ایسی ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں پانی کے ختم ہونے کے آسار ہوتے ہیں ہاں جی۔ پانی نے اپنی سطح بلند کرنی شروع کی کشتی اوپر اٹھتی چلی گئی اور نافرمان سارے کے سارے ہلاک ہونے شروع ہو گئے اسی طوفان کے اندر پانی کے سیلاب کے اندر نور علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی دین کو ماں اور بیٹے نے بھی قبول نہیں کیا تھا تو نو علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے ہاں جی تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تجھ میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے ہے تو جنسی طور میں تیرا ہی بیٹا لیکن تیری ولدیت سے یہ نکل گیا اس لیے یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اور بھائیوں اللہ پاک نے نو علیہ السلام کی ساری نافرمان گاؤں کو پانی کے اندر ہلاک کیا بچے اسی یا کچھ زیادہ آدمی ایسی حود علیہ السلام کی قوم کو نافرمان قوم کو اللہ نے ہوا بھیجی سات راتیں اور آٹھ دن ہوا چلی اور سب بڑے بڑے جو کاداور انسان تھے سنا کہ ان کے ساتھ ساٹھ ہاتھ کا تھے اور ان کا ایک نعرہ تھا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے ہم ہیں بہت طاقت والے خود علیہ السلام اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے لیکن ہوا چلی ہے دوستو اتنے کاداور انسانوں کو اللہ نے ایسے ہلاک کر دیا اس ہوا کا عذاب بھیج کر سب ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کا مفہوم ہے بتاؤ ان میں سے کون باقی ہے کوئی نہیں ان میں سے بچا ایسے کسی کو زمین میں ایرا کر دیا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی میں وغیرہ کر دیا انہیں کے زمانے کے اندر بہت بڑا مالدار کارون تھا سنا اس کے روایت میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط نوجوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی بہت بڑا مالدار تھا لیکن اس نے اس علیہ السلام پر ایک تومت لگوانے کا نظام بنایا اور جس کو تیار کیا وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا ڈر گئی جی اس علیہ السلام فرمایا تم بتا کیا کہنا چاہتی ہے اس نے کہا نہیں گئی اللہ اللہ نے فرمایا زمین کو پکڑ لو اس نافرمان کو تو قارون کو زمین نے پکڑا ٹکنے زمین میں گھسے گٹنے تک گیا کمر تک گیا حتیٰ کے حلق تک گیا جب حلق تک گیا اللہ نے سارا اس کا مال خزانہ اس کے سر پر اس کی زمین میں دسا دیا یعنی روایت میں آتا ہے اللہ اکبر ہر روز وہ اپنے قد کے قدر زمین میں دس رہا ہے سائنسدان جانتے ہیں اور ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں جب زمین سے یا پہاڑوں سے آتش شانی ہوتی ہے آگ نکلتی ہے تو پہاڑ کے پہاڑ پگھل کر پانی بن جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں زمین کے اندرونی حصے بہت گرم ہے اس نے دردناک اتنے بڑے درجہ حرارت کے حصے کے اندر زمین میں دوارا اپنے روزانہ اپنے قد کے ہنس ہنسا ہے آج صبح جہاں ان کا سر تھا آج صبح جہاں ان کے پاؤں تھے کل صبح وہاں ان کا سر ہوگا اپنے قد کے مقدر میں اور قیامت تک دسویں چلا جائے ایک خلاصہ انبیاء علیہ مسلط وسلم کی زندگی کا یہ ہے ان کی قوموں کا جو دین پر چلے وہ بچے جو دین پر نہیں چلے ہلاک ہوئے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی نبی بنایا آپ کے موقع پر اللہ پاک نے فیصلے فرمایا کہ اب قیامت تک نیا کوئی نبی نہیں آئے گا آپ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہے اور آپ کے لیے کوئی آنے والی قیامت تک انسانیت نہیں کوئی نیا دین نہیں آئے گا یہ دین قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا ہی دین آخری دین ہے ایک تو اللہ نے یہ فرمایا حضرت میں اور دوسرا اللہ پاک کی طرف سے یہ اشاد ہوا کہ جیسے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قومیں جو دین پر نہیں چلتی تھیں تو نبی جب اپنی محنت مکمل کر چکتے تھے اللہ پاک ان کی نافرمان قوموں کے لیے مختلف ہزار بھیج کر ان کو نیست و نابود کرتے تھے ان کا سفید ان کو ختم فرما دیتے تھے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذات برکات جب تک موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہے آج ہی ماشاء اللہ آج خطبے کے اندر ہمارے خطیب صاحب نے یہ آیات پڑھی جس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر زندہ ہیں تو ان کے پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جسے ساری کی ساری آپ کی مت ہلاک ہو جائے آپ انسان ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کے جانے کے بعد اگر یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو جب بھی ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا ایک تو اللہ کی طرف سے یہ سر اور دوسرا اللہ رب العزت نے اللہ پاک نے جو محنت اللہ نے انبیاء علیہ مسلاط والسلام سے دی تھی وہ سارے علیہ مسلاط والسلام کی نعمتوں کا مجموعہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کیونکہ پہلے انبیاء علیہ صلاحت والسلام ایک خاص قوم کے لیے آئے خاص قبیلے کے لیے آئے خاص زمانے کے لیے آئے خاص علاقے کے لیے آئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے طبقات انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوس فرمایا ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے مبوس فرمایا تو سارے انبیاء علیہ السلاط والسلام کی جو محنت طبقاتی ہوا کرتی تھی یا علاقائی ہوا کرتی تھی یا کچھ زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی ان ساری محنتوں کا مجموعہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جی؟ تو اللہ پاک نے جس محنت کے کرنے سے انبیاء علیہ السلاط کی جس محنت کے نتیجے میں لوگ ہدایت پر آتے تھے دین پر چلنے کے لیے تیار ہوتے تھے اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کرتے تھے دوست اور بھائیوں وہ محنت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے امت مسلمہ کے سبز فرمائی ہے یہ اللہ نے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے یہ تبلیغی جماعت نے ذمہ داری نہیں لگائی فرد مسلم کے اعتبار سے الگ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہر مسلمان جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرے دوست اور بھائیو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری اس میں ہے مرد ہو چاہے عورت کسی ملک کا رہنے والا ہو کسی قوم کا رہنے والا ہو کسی جگہ کا رہنے والا ہو بشرتے کہ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا اقرار کرتا ہے زبان سے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے دوستو ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے پھر اللہ پاک نے بحثیت مجموعی امت مسلمان کی بھی ہماری ذمہ داری لگائی ہے اور فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے سب سے اعلیٰ امت ہے ہاں جی۔ اس کو انسانوں کی خیر کے لیے نکالا ہے یہ اچھائی کی طرف بلائے گی نیکیوں کی طرف بلائے گی غلط کاموں سے وہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع کرے گی یعنی، اور عام مسلمانوں کی طرح ان کا رہے گی تو دوست اور بھائیوں ہماری انفرادی طور پر بھی ذمہ داری ہے بحثیت اجتماعی امت مسلمانوں کی بھی ہماری ذمہ داری ہے تو میرے دوست اور بھائیوں یہ جو ذمہ داری ہے لوگوں کو دین کی طرف چلنے کے لیے تیار کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری محنت طلب ہے اس ذمہ داری کو انبیاء علیہ صلاحت وسلام نے جیسے ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اس محنت کو جب ہم آپ کریں گے تو اللہ پاک نے دنیا کو دار الاسوا بنایا ہے ہر چیز کا وجود میں آ جانا اس کے سبب کے ساتھ رکھا ہے جی۔ اللہ قادر ہے اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے جی۔ لیکن اللہ نے دنیا کو دارالسباب بنایا ہے جی۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا اپنے ہاتھ سے بنایا اما ابا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا فرمایا آج کے دور کے نظام کے خلاف مرد مرد, مرد میں سے اللہ نے مادہ کو پیدا فرمایا مرد میں سے اللہ نے مادہ کو پیدا فرمایا اور آج ہم لوگ آپ اولاد لینا چاہتے ہیں تو شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا لیکن دوست اور بھائیوں اولاد کون دیتا ہے اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں شادی کو سبب کو اختیار کرنا لازمی ہے اللہ قادر ہے جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا سور علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا پہاڑوں سے پیدا کر دیا یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن دوست اور بھائیوں چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلط والسلام کی محنت کو لوگوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت اتر جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے دیر پر عمل کرنے والے بن جائے انبیاء علیہ عملہ والسلام کی محنت کو اللہ نے سبب کا درجہ دیا جیسے اولاد اللہ ہی دیتے ہیں ہدایت بھی اللہ ہی دیتے ہیں ساری ازدواجی زندگی گزر جاتی ہے بعضوں کو اللہ بچے بچے دیتے ہیں بعضوں کو بچیاں دیتے ہیں بعضوں دونوں مخلوق دیتے ہیں بعضوں کو ساری زندگی گزر جاتی ہے اولاد نہیں دیتے کرنے والے کون ہیں اللہ ہے تو دوست اور بھائیوں انبیاء علیہ وسلام کی مبارک محنت کو اللہ نے ہدایت کے آنے کا دلوں کے اندر نور ہدایت اتر جائے اللہ کی معرفت اللہ نصیب فرما دے انسانوں کے دلوں کے اندر اور دین پر چلنے کا جذبہ بن جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ بن جائے نبیوں کی محنت کو اللہ نے سبب کا درجہ دیا ہے ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں ہدایت اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہدایت صرف بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو اس محنت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو طرف ہماری دین پر چلنے کی ذمہ داری بھی ہے اور دین کے اوپر لوگوں کو چلانے کی بھی ذمہ داری کے کام اللہ نے آفرما ہے تو میرے دوست اور بھائیوں آج ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ جو اجتماع ہے اس سے کیا مراد ہے ہم سارے کے سارے اس فکر پر جمع ہو جائیں جس فکر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے جس فکر پر امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے اس فکر پر ہم اور آپ سمجھ جمع جائیں وہ فکر کیا ہے کہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں ہر آنے والا متنفس ہر والا آنے والا انسان اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے اس فکر پر ہم اور آپ سارے جمع جائیں تو میرے دوست اور بھائیوں اس محنت کے اعمال ہیں ان اعمال میں جب اور آپ لگیں گے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا فرماتے ہیں جس سے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے تو میں جو بات بیچ میں عرض کر رہا تھا کہ دین پر چلنے کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے سب کو برابر کے اسباب عطا فرمائے ہیں ہر انسان کو اللہ نے جسم دیا ہے جسم کی آزادی ہے اور سب سے اہم حصہ جو انسان کے جسم کے اندر ہے وہ انسان کا دل ہے جو سب سے قیمتی عزم ہے وہ دل ہے انسان دل کی چاہت کے مطابق اپنی نقل حرکت وجود میں لاتا ہے جو دل چاہتا ہے انسان کرتا ہے جس مجلس میں انسان کا دل چاہتا ہے انسان بیٹھتا ہے جس مجلس میں انسان کا دل چاہتا نہیں اس میں انسان نہیں بیٹھتا ہاں دوسری بات یہ کہ انسان کا دل نفع حاصل کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے عارضی یا دائمی اس کی طرف تو بڑھتا ہے اور نقصان کی شکلوں سے بچتا ہے نقصان کی شکلوں سے بچتا ہے تو بھائی ایک ہے نفا نقصان موت سے پہلے کا ہے ایک ہے موت کے بعد کا تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کا انحصار میرے دوست اور بھائیوں ہمارا آنے والی ساری زندگی کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے دنیا کی زندگی اگر ہم دنیا کی زندگی کے اندر دین اسلام کے مطابق گزار کر جائیں گے تو میرے دوست اللہ پاک ہماری دنیا بھی خیر و برکت سے بھر دیں گے اور مرنے کے بعد کی آنے والی ساری منزلیں ہمیں ان مناظر کے اندر اللہ سرخرو کر سنائے گی تو دین پر چلنے سے دنیا کی بھی کامیابیاں ملیں گی اور مرنے کی بعد کی بھی ساری کامیابیاں ملیں گی اس کے لیے بھائی دل کی کیفیت کو ٹھیک کرنا دل کے اندر سے اللہ کے غیر کو نکالنا اللہ کی عظمت کو بٹھانا اللہ اتنے بڑے ہیں جب اللہ کی حکم کو مانیں گے اس ماننے پر اللہ خوش ہو کر ہمیں دنیا میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد کیا عطا فرمائیں گے اگر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے پر اللہ نے کیا انعام رکھا ہے دنیا نے کیا رکھا ہے مرنے کے بعد کیا رکھا ہے تو دوست اور بھائیوں اللہ پاک پھر دین پر عمل کرنا آسان کر دے ایک دوسری بات یہ ہے اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کے حقوق کو نہیں مانیں گے اللہ دنیا میں کتنا بے چینی پریشانی کی شکلیں لائیں گے اور مرنے کے بعد اللہ نے اپنی نافرمانی پر کیا سزائیں رکھی اچھے عمل کے اوپر کیا جزا ملے گی غلط عمل کے اوپر نافرماندی کے اوپر کیا سزا ملے گی دو چیزوں کا دل کے اندر جمع ہو جانا اسی کا نام یقین ہے اسی کا نام ایمان ہے اچھے عمل کی کیا جزا اللہ دیں گے تو میرے دوست بھائیو ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے اللہ کی بڑائی کے بول بولنے سے اللہ کی قدرتوں کو بیان کرنے سے اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنے سے اچھا جی۔ اللہ بہت بڑی کریم ہے بہت بڑی ذات ہے اچھا جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑی ذات اللہ کی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے آسمان کیسے بنائے اللہ فرماتے دیکھ تو نہیں کہ کیسے میں نے آسمانوں کو بغیر سارے کھڑا کیا ہوا ہے بھاری برکم آسمان پہلا آسمان پانچ سو سال کی مسافت پہلے آسمان کی مٹائی پانچ سو برس کی اور کس کے مادے کا بنا ہوا اللہ ہی جانتے ہیں پھر ساتوں آسمان تہے ہیں درمیان میں خالی جگہ ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہر آسمان کی مٹائی پانچ سو برس کی مسافت اور سارے آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے زمین کو دوستو اللہ پاک کتنے بڑے ہیں اور سارے ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ نے کرسی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے سب سے اوپر کرسی اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے دوستو اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے اس بڑے نے حکم دیا ہے اس بڑے کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو یا بڑائی کو بیان کرے گی اور پھر نافرمانی پر کیا سزا دیں گے اس کا خوف پیدا ہو دل کے اندر اللہ تو اس کو انسان عمل کرتا ہے یقین کے بقدر یقین وہ قوت ہے جس پر انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے ایمانی قوت کی بنیاد پر انسان دین پر چلتا ہے معلومات کی بنیاد پر دین پر نہیں چلتا معلومات کا اگر مثال دی جائے تو بھائی دیکھ لو پانچویں کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے آج کل تو چھوٹی نرسری والے بچے بھی جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے بڑے تو بدرجولہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے نہیں بیٹھ جاتے بیٹھ لو تو پردے کتنے ہیں تو میرے دوستوں بھائیو اگر انسان کا یقین بن جائے تو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے گا اللہ کے ہر حکم کو پورا بنے کرے گا اور پوری دنیا کے اندر امن آئے گا فساد ختم ہوں گے محبتیں ختم ہوں گی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا بندہ دنیا کے اندر ہے جب انسان انسان بنتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر امر آتا ہے انسان کا بننا جہان کا بننا انسان کا بننا آخرت کا بننا قبر کا بننا حشر کا بننا انسان کا بگاڑ اللہ اکبر دنیا میں بگاڑ آخرت میں بگاڑ جی۔ تو بھائی دوستو یقین کو بنانا ہاں جی اتنا کم از کم ایمان بنانا ہر مسلمان کی ضروری ہے کہ جتنے اللہ کے احکامات اس کی ذات کی طرف متوجہ ہے سب کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جذبہ پیدا ہو تو انسان اپنے بدن سے اعمال جو نکالے گا اپنے یقین کے بقدر نکالے گا زبان سچ پر قائم ہوگی ایمانی قوت کی بنیاد پر اگر ایمان کمزور ہے تو زبان جھوٹ پر استعمال ہوگی آنکھ صحیح استعمال ہوگی اللہ کے حکم یقین کی وجہ سے مفتی زین العدین صاحب کی مدرسے میں ایک بزرگ تھے شیخ العدیز صاحب جا رہے تھے بازار کے اندر موسم کو دیکھنے کے لیے دیکھا موسم بارش کا ہے آندھی کا ہے بادل ہے یا نہیں اوپر نگاہ اٹھائی ایک چھت کے اوپر عورت میں نگاہ پڑ گئی او ہو فوراً نگاہ جگا چکا لی اور ساری زندگی اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں میری نگاہ غیر محرم پر کیوں پڑ گئی ایمان ہے تو دوست بھائیوں یقین کے بقدر انسان عمل کرتا ہے جی؟ جی؟ معلومات کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانچ وقت کی نماز کا علم تو ہر شخص کو ہے جی پڑھتے کتنے ہیں یہ یقین کی کمزوری اس حدیث کے اندر آتا ہے جب زور کی اذان ہوتی ہے تو ایمان والے لوگ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور مشرق کی طرف چلتے ہیں ہر ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے ایک خطاب آپ ہوتی ہے اور ایک جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے جی, جی؟ ایمان والے ورنہ دوستو مسجد کی دکانوں میں سے دکان دکانیں کرنے والے پانچ وقت کی اذانیں سنتے ہیں کتنے نماز کے لیے اٹھ کر جاتے ہیں زوفے یقین کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتے ہیں جی اس لیے بھائی اب نماز نہ پڑھنے پر تو بہت سخت سزا ہے اللہ جی۔ جی۔ اور نماز میں سستی کرنے پر بھی بہت بڑی اللہ نے سزا رکھی ہے کیا آتا ہے اللہ جو نماز میں سستی کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے اس کو پندرہ قسم کا عذاب ہوتا ہے نماز میں سستی پڑتا ہے لیکن سستی کرتا ہے ایک قسم کا عذاب یہ ہے کہ اگر جب موت آتی ہے تو پیاس کی شدت میں موت آتی ہے اور سمندر بھی رہے تو پیاس نہیں بجتی سستی کرنے والے پر اور جہاں نماز کے ادا کرنے پر ہر قدم پر اتنی نکی ملتی ہے وہاں سستی کرنے پر اور نماز قزا کرنے پر اس سے بھی زیادہ سکتا ہے نماز قزا کرنے پر کیا ملے گا کیا سزا ملے گی فجر کی قزا کی ہے تو زور تک مارا جاتا ہے قبر کے اندر ہر نماز قزا کرنے پر اگلی نماز تک اس کو مارا جاتا ہے اور کئی سام مسلط ہوتے ہیں اس کے اوپر جب مارنے والے اس کو مارتے ہیں تو میت ستر ہاتھ زمینیں میں دس جاتی ہے صبح شام یہی آ رہتا ہے جب سنتے سنتے اس کی بات کا یقین دل کے اندر آئے گا دوست اور بھائیوں تو پھر اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور اللہ کی فرمرداری والی چیزوں کو اختیار کرے گا تو میرے دوستوں اتنا ایمان سیکھنا ضروری ہے جس سے اللہ پاک حرام سے بچا لے اور حلال پر لے آئے اور جتنے احکامات الہیہ ہماری طرف متوجہ ہے اور عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں جی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں یقین سیکھنا اس ماحول کے اندر آ کر میرے دوستوں آسان ہے جس قسم کا ماحول ہوگا ویسی قسم کی اس کی صفات بنتی ہیں فارسی کا مغل ہے اچھوں کی صحبت کے اندر آئیں گے تو اچھائیاں پیدا ہوں گی اور غلط ماحول کے اندر جائیں گے تو بری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی ماحول انسان کو بگاڑتا ہے ماحول انسان کو بناتا ہے اچھا ماحول اختیار کرنا ہے مسجدوں کا ماحول اللہ کے گھروں کا ماحول مسجدوں کا ماحول الفرشتوں کی ماحول یعنی مسجد میں آتے ہی انسان بدل جاتا ہے جب اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد و ایمان کے تذکرے کریں گے انبیاء علیہ صلاحت وسلم کے تذکرے کریں گے اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کریں گے جنت کے تذکرے ہوں گے جہنم کے تذکرے ہوں گے اور اچھے عمل کی جزا اللہ نے کیا رکھی ہے غلط عمل کی سزا کیا رکھی ہے اس کو بار بار سنیں گے سنیں گے تو اللہ پاک ہمارے یقین کو مضبوط بناتے ہیں تو ماحول میں نکلنا بہت ضروری ہے جی۔ تو بس دوسر بھائیوں ایسی زندگی گزارنا جس سے اللہ کے سارے احکامات پر عمل عمل آسانہ ہو جائے اس کے لیے یقین کا منانا ضروری ہے اور بھائی اللہ کے احکامات کیا ہے ہر شعبے کے اندر اور نبی علیہ السلاط والسلام کا طریقہ کیا ہے اس کو سیکھنا ہے نا جی اللہ اکبر سارے علم کا احاطہ کرنا ہمارا ذریعہ ضروری نہیں ہے ہاں علماء کی ایک جماعت مضبوط ہونی چاہیے جو علماء جو عوام کو جو علم کی ضرورت ہے وہ عوام کو دے سکیں عوام پوچھنے کے لیے آئے تو ان کو رہنمائی کر سکیں لیکن ہر مسلمان کا دیندار بننا ضروری ہے سارے اللہ کی نواحی سے بچ جائے اور سارے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے دیندار بننا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے تو میرے بھائی اور دوستو ہم خود بھی دیندار بنے بن جائیں جی شعبے کے اندر چل رہے ہیں اور بھائی مرنے کے بعد اور سارے مسلمان دین پر چلنے والے بن جائیں اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی جی۔ تو اللہ نے دین پر چلنے پہ انعامات بھی بڑے رکھے ہیں جی۔ اب جیسے دین پر چلیں گے نماز پڑھیں گے تکبیر اللہ کہتے ہی اللہ پر ہر تکبیر کا حاضر دنیا معافی سے زیادہ ہے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں نیکیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے الحمد شریف پورا نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑی ہے پورا قرآن پانے کا اجلا فرما فرماتے ہیں ہر حرف کے اوپر سونے کی عطا فرماتے ہیں رکو کیا ہے رکو میں جھکنے کا اجر ہے جیسے اللہ اکبر وزن کے برابر سونا صدق کرنے کا اللہ جما فرماتے ہیں اور رکو کی تصویر پڑی سمان بھی ذرا عظیم کہا ایک دفعہ تو اللہ پاک چاروں آسمانی کرابوں کی تالابت کے بعد کو ہیں جی جی۔ ایک دفعہ پڑا تھا جب اتنا دو دفعہ پڑا تھا جب اتنا جی اور پھر جب قومے میں جاتا ہے سمی اللہ علیہ منحمدہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس نماز کو اوپر اپنی رحمت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور سجدے میں جاتا ہے تو سب سے اللہ اپنا قرب زیادہ نصیب اس کو فرماتے ہیں جیسے اللہ کی دہلیز پر اپنا سر رگڑ رہا ہے ایک دفعہ یا لالا پڑا اور مسلمانوں کی مومن اور مومنات مسلمان مسلمانوں کی تعداد کو بغیر اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں ایک دفعہ پڑے اور جب سلام پھیرتا ہے دائیں طرف بلکہ اپنا یا جب پڑھتا ہے تو صابرین کے مقابلے اللہ پاک اس اجر عطا فرمائے جتنا صابرین کو صبر کرنے پر ملا روایت میں آتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری پر صبر کرنے پڑا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے فراق میں صبر کرنے پر جتنا آدر ملا تحیات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب سلام پھیرتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں جہاں اتنا انعام اللہ نے رکھا ہے وہاں بھی اللہ نماز چھوڑنے پر اللہ نے سزا بھی رکھی تو میرے دوست اور بھائیوں یہ تو ہے دین جسم کے اندر سے کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہ نکلے جو اللہ کے مرافی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اللہ کے ہاں سب سے محبوب زندگی نبی علیہ السلط وسلم کی تو میرے دوستو یہ تو ہے ذاتی طور پر دین پر چلنا لیکن ہمارے اوپر جو دوسری ذمہ داری ہے ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانا سب کو حکمت سے بصیرت سے یقین سے وجدان کے ساتھ اللہ کی طاقت تیار کرنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اچھا۔ اس ذمہ داری کو جب عطا کریں گے تو دوست اور بھائیوں ہمیں سارے نبیوں کی نسبت نصیب ہوگی سارے نبیوں کی نسبت ہوگی اس کے بھی ایک تو نقل و حرکت ہے مقام کی ایک نقل و حرکت ہے باہر کی کہ ہم ساری انسانیت کو جنت کی طرف لے جانے کی جو محنت ہے اس محنت کے کرنے کے ذمہ دار ہے محنت کرنا ہمارا ذمہ ہے ایک قصہ سناتا ہوں برازیل جماعت گئی آج سے کچھ سال پہلے سات مہینے کی جماعت تھی وہاں کے مسلمانوں نے کہا یہ ایک سو ساڑھے پانچ گھنٹے کی فلائٹ پر ایک جزیرہ ہے وہاں جب وہاں ابھی تک جماعت نہیں کی وہاں بھی جانا چاہیے تو جماعت والوں نے ارادہ کر لیا ہم جائیں گے کچھ ساتھیوں نے ارادہ کیا ساری جماعت نے ارادہ نہیں کیا چلتے رہے وقت قریب آ گیا واپسی کا امیر صاحب نے کہا بھائی تم نے ارادہ کیا تھا کتنے اب تو وقت ہی ختم ہو گیا امیر صاحب نے دوبارہ ترغیب دی ترغیب جب دی تو تیار ہو گئے چار آدمی وہاں پہنچے اس جزیرے کے اندر اترتے انہوں نے اپنا نماز کا اہتمام کیا اذان پڑھی نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص بولا کہ تم لوگ کون ہو اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں کیا کرنے ہیں یا مسلمان سے مسلمان کون ہوتا ہے دعوت دی کہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے جی آپ آخری نبی ہیں دعوت دی اس کو وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کر پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں پہنی ہوئی ہیں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور سنت لباس ہے اور نظروں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ایک نماز کا عمل بھی دیکھا انہوں نے کہا تم ٹھہرو یہاں میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں کب تک ٹھہرو گے کہتے آدھا گھنٹہ ٹھہر سکتے ہیں آدھے گھنٹے بعد آیا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آیا اس کی بیوی بچپن سے اس بات کی تلاش میں تھی اے وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی ہے مجھے اپنا ہونا ظاہر کر یہ کائنات ایسی نہیں بن گئی اس کے بنانے والا ضرور کوئی ہے وہ یہ کہتی تھی لیکن اللہ کی ذات سے اس کی واقفیت نہیں تھی دین اسلام سے ناواقفیت تھی تو اس مرد نے جا کر کہا جن لوگوں کی تم تلاش میں ہو وہ لوگ آج میں نے دیکھے ہیں چلو چل ملاتا ہوں جا کر تو دونوں میاں بیوی بی آ کر مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے مسجد بنائی تو امیر صاحب نے یہ سنایا اور جماعت نے بھی آ کر بتایا کہ جس وقت امیر دوبارہ ترغیب دے رہا تھا کہ جاؤ اس جزیرے کے اندر اس وقت بھی بچی اپنے رو رہی تھی اے وہ ذات مجھے اپنا ہونا ظاہر کر یہ تو نے دنیا ایسی نہیں بنائی تو دوستر بھائیوں جب دین کی محنت ہوتی ہے محنت ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر لوگوں کو توفیق دیتے ہیں دیکھو محنت ہوئی مکہ کے اندر محنت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر سلمان فارسی فارس سے اسلام قبول کرنے کے آ رہے ہیں سہیب رومی روم سے آ رہے ہیں دور دور سے سلمان فارسی کرن سے چل کر آئے پھر اللہ پاک درندوں کے بھی ذریعہ بناتے ہیں ہدایت کا پرندوں کو بھی ہدیت کا ذریعہ بناتے ہیں بتوں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں جانوروں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں ہدایت کا جب دین کی محنت ہوتی ہے تو میرے دوست اور بھائیوں ایک تو ہماری نقل و حرت ہے باہر کی یہ چار مہینے کے لیے جانا اس محنت کو سیکھنا اور سات مہینے سال بیرون کے لیے جانا ملک کے اندر سال کے لیے پھرنا تاکہ پوری امت مسلمان کا ہر فرد اس محنت کو کرنے والا بن جائے اور اس محنت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھے اچھا۔ اور ہمارے اندر اللہ نے استداد رکھی ہے دیکھو اللہ پاک کا نظام ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کسی قوم کے اوپر میں نے وہ ذمہ داری نہیں ڈالی جس کی وہ استداد نہ رکھتے ہو ہر شخص پر اللہ پاک نے اس کی اس کی استداد کو داری ہے ہمیں اور آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے ہمارے ہر مسلمان مرد عورت کے اندر دعوت کا کام کرنے کی اللہ نے استداد پہلے رکھی بلکہ قاعدہ قدرت یہ ہے کہ اللہ استداد پہلے دیتے ہیں ذمہ داری بعد میں ڈالتے ہیں تو ہر مسلمان کے اندر یہ استداد موجود ہے کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرے لوگوں کو جہنم سے بچائے جنت کا راستہ اختیار کرے جنت کا راستہ ان کو دکھائے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر استداد موجود ہے لیکن میرے دوستوں یہ استداد ہماری فونی چیزوں پر لگ رہی ہے دکانوں پر لگ رہی ہے مکانوں پر لگ رہی ہے تجارتوں پر لگ رہی ہے ملازمتوں پر لگ رہی ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا لیکن اس کی بقدر ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زیادہ کی اس کی گنجائش نہیں ہے تب ایک تو ہماری باہر کی محنت ہے کہ سال سات مہینے کے لیے باہر کے ہم سفر کریں مسترات کی نسبت سے کسی زمانے میں ساڑھے چار مہینے چار مہینے ہوتے تھے آج کل تین مہینے کی سفر ہے باہر کے اور ملک کے اندر سال سال کے سفر بھی ہے ہر سال چار مہینے کے سفر بھی ہے لیکن جو بنیادی محنت ہے چار مہینے لگا کر سالانہ چیلے لگا کر اس محنت کا احساس بیدار ہوتا ہے اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے لیکن اصل محنت اپنے مقام پر کر کے آنی ہے مقام پر جو پانچ اعمال ہیں یہ اصل ہماری محنت کا میدان ہے امبی علیہ السلاط وسلام نے ملکوں کے سفر نہیں کیے اپنے اپنے مقام پر محنت کی ہے بڑی مثال نو علیہ السلام کی ہے اپنے گھر سے اٹھ کر ساتھ والوں کے پاس جانا اس کے بعد بار بار انہیں لوگ پھر رہے ہیں کتنے سال پھرے ساڑھے نو سو سال نتیجہ کیا نکلا اسی یا کچھ سے زیادہ لوگ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم بھی اپنے گھر سے نکل چلیں گے روزانہ کی محنت حصہ فرماتے تھے جو ایک قدم گھر سے باہر نکلا رکھا اس فکر سے کہ فلاں کو دعوت دیں گے فلاں کو دن پر چلنے کے لیے تیار کریں گے وہ زندگی بے دینی والی کو چھوڑ دے اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر لے اس فکر سے جو ہی باہر نکلے آپ اللہ کے راستے میں جب نکل کر چلیں گے اگر ہمارا مقامی گشت ہے اس میں مسجد میں ہو کر دعا کرتے ہیں آداب بیان کرتے ہیں پھر جماعت مسجد میں بیٹھتی ہے پھر گشت کے لیے نکلتے ہیں گشت میں جب نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ جن بھائیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ہمارے جانے سے پہلے ان کے دلوں کو نرم کر اپنی رحمت کی طرح متوجہ کر اپنی رحمت کی طرح متوجہ کر میرے دوستو یہ وہی فکر ہے جس فکر کو حضرات انبیاء علیہ مخصلات والسلام نکل کر لوگوں کے پاس جاتے تھے انبیاء علیہ السلاط والسلام کی محنت کا ایک خلاصہ یہ ہے بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر جاتے تھے بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر جانا ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے ہمارا آج اللہ کے پاس ہے تم اللہ کی مان لو اللہ کو مان لو بس یہ کہتے تھے تو جب اس فکر کو لے کر گھر سے جماعت مسجد سے نکلتی ہے اور پھر کیوں بھائی سارے نبیوں کی نسبت نصیب ہو گئی یا نہیں ہوگی جو سارے نبی چل کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر گئے اور علیہ السلام گئے ابراہیم علیہ السلام گئے خود علیہ السلام گئے علیہ السلام گئے یوسف علیہ سارے نبی گئے سارے نبیوں کی نسبت نصیب ہوگی اور بھائی بھائی کیا کہا نظریں جھکا کر چلو جی۔ اتنا دور دیکھو کہ راستہ نظر آئے قرآن کی آیت پر ہوتا ہے نظریں جھکا کر چلا واضی البسار ارد گرد راستہ اپنا دیکھو کہ ہر دیکھی ہوئی چیز کا اثر دیکھو ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ چلے علیہ السلام علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس متکبر کے پاس ہے کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں کیا جب وہ جماعت گشت میں نکلے گی اللہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے اللہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کیا اللہ نہیں بات سن رہے ہوں گے اللہ کتنے خوش ہوں گے میرے بندے کی آخرت بنانے کے لیے جا رہے ہیں جی؟ اور فرمایا کہ میرے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ کرنا میرے دھیان کے ساتھ چلنا سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتے جانا اور متکلم سے بات کریں گے ہم اس متکلم بات کرے گا ایک بھائی سے ہم جتنی دیر متکلم بات کرے گا اتنی دفعہ سنیں سنے گی اور پھر کیا فرمایا گشت مکمل کرنے کے بعد واپس آؤ گھروں کی طرف استغفار کرو استغفار کس بات کیا بھائی امبی والسلام کی کام تھا لوگوں کے پاس جانا چل کر جانا اور ہم نے بھی سمجھ کیا جس جذبے کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ جس اللہ کے استحصار کے ساتھ اور جس دل کی اور فکر کے ساتھ یہ گشت کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے یا اللہ تمہیں معاف کر دیں استغفار کریں جی استغفار کرتے ہوئے جائیں آئیں گے بھائی جب تین دفعہ آدمی کہتا ہے ہیں اللہ اللہ اللہ تو بولے سارے گناہوں کو معاف کر ایک گشت کرنے گناہوں کا گفارا اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ اللہ کی میت ساتھ ہوتی ہے اللہ ساتھ ہوتے ہیں اللہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور سارے نبیوں کی نسم نصیب ہوگی یہ تو عمومی گشت کی بات کی ہے خصوصی گشت میں اگر اکیلے جائیں گے تو جب بھی اس لیے کہتے ہیں اکیلے نہ جاؤ دو مل کر جاؤ روزانہ کی محنت گھر گھر جا کر ملنا جہاں مل جائے جب جب مل جائے جہاں مل جائے ہم ملتے ہیں پرانوں سے نہیں روزانہ کی جو محنت ہے ہر نئے سے ملنا ہے ہر پرانے سے نئے سے ہر آدمی سے ملنا ہے ہر بالغ مرد سے ملنے دو ڈھائی گھنٹے جو دیے ہیں جہاں مل جائے جب مل جائے اس اڑھائی گھنٹے کی محنت کے اندر جب مل جائے جہاں مل جائے گھر میں مل جائے بہت اچھا ہے دکان پر مل جائے جب اچھا ہے دفتر میں مل جائے جب اچھا ہے کسی جگہ مل جائے مل جائے بچہ اچھا ہم چل کر جائیں گے انتظار نہیں کریں گے اس کے آنے کا تو دوست بھائیوں روزانہ نبیوں کی محنت نصیب نقل نصیب ہوگی اور پھر میری دوستوں تعلیم کے حلقے لگانا مسجد کے اندر اپنی حاجت سمجھ کر جیسے آج تعلیم کے آداب بیان کیے گئے جب تک نفع سنیں گے نہیں جذبہ نہیں پیدا ہو حاصل کرنے حاصل اور جب تک اللہ نے نافرمانی پر کیا سزا رکھی ہے اس کو سنیں گے نہیں دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا ایمان کو اللہ نے امید اور خوف کے درمیان رکھا ہے جو ملنے پر امید ہے نیک امال کے اوپر جو ملنے کی امید ہے اور غلط امال کے اوپر جو ملنے کی سزا ہے اس کا خوف اس کے نام ہے سارے تیار ہیں اس کے لیے ہم عزم کریں یہ اوقات ہمارے ضائع نہ ہونے پائیں مقام کے مقام پر آدمی کی تربیت ہوتی ہے گش کے گش میں جاتا ہے دین کی بات کرتا ہے آگے سے جواب کیا ملتا ہے بڑا دیندار بن کر آ گیا دیکھتا کدھر ہو جاتے ہوئے کیا سی مجلس میں بیٹھتا ہے اصلاح انسان کی مقام پر ہوتی ہے اللہ کے راستے نکل کر جذبہ بنتا ہے اس لیے مقام کی محنت کو جہاد اکبر کہا گیا اور اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو جہاد اثر کہا گیا مقام کی محنت ہم ہر شخص طے کرے کہ جو پانچ امال ہیں یہ ہمارے اصل ہیں ہمارے مہینے کا سروزانہ چھوٹے ہمارا رونی گشت نہ چھوٹے جی۔ میرے دوست اور بھائیو حاج صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو گشت میں نکل کر دعا کی جاتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے بلکہ حاج صاحب کا معمول تھا جب ملاقاتیں کر کے آتے تھے گشتیں کر کے آتے تھے گھر داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے ساری دعائیں قبول ہیں اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دیجیے اگر کریں گے تو سارا کچھ ملے گا ورنہ بھائی باتوں سے باتیں بنتی عمل سے بنتا یہ سارے اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں اللہ ہم سے اور ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم سارے ان اعمال کو کرتے رہتے ہم اس مقصد پر آ جائیں اس فکر پر آ جائیں کہ جس فکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مت کر چھوڑ کر گئے تھے ساری دنیا کے مسلمان اس فکر اور سوچ پر آ جائے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ساری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے ہمارا سب کا مقصود ہے اس کے لیے بھائی ان ماحولوں کو نعمت سمجھ کر سعادت سمجھ کر اللہ کا انعام سمجھ کر ہمیں اور آپ کو شرکت کرنی چاہیے اور اب آپ آئے سب سے مشکل گھر سے نکلنا ہوتا ہے اللہ نے گھر سے نکال دیا بستر بھی لے کر آ گئے اور خرچہ بھی لے کر آ گئے دوستو اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہمارے ذریعے سے اور لوگ اللہ کے راستے نکل جائیں بعض لوگ سہارے کا انتظار کرتے ہیں بیان ہوتا ہے بات ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑی سی اگر ترغیب دے دیں گے اللہ مانیں گے سارے تیار ہیں جی اس کے لیے میں اپنی زندگی کو ہم سادہ بنائیں گے زندگی کو سادہ بنائیں تعیش سے اپنی زندگی کو بچائیں ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہمارے مقتدہ اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں عمر رضی اللہ نے ان کو ہمس شہر کا گورنر بنا کر بھیجا ان کے ذمہ کچھ کام لگایا ایک سال ہو گیا کوئی خبر نہیں آئی عمر رضی اللہ نے خود تشریف لے گئے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا امیر کیسا ہے آپ کا گورنر کیسا ہے انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے لیکن ایک بات ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی دیر سے آتا ہے صبح ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں دوسرا کہ دن کو بات سنتا ہے دن رات کو بات نہیں سنتا کچھ لوگوں نے یہ کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ دن میں ایک چھٹی کرتا ہے مہینے میں ایک چھٹی کرتا ہے ہمیں تو ہر روز اس کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو مجلس لگی ہوتی ہے اس کو وشی پڑ جاتی ہے وشی پڑ جاتی ہے یہ اشکالات لوگوں نے پیش کیے پھر مجلس لگی امیر بھی موجود ہے گورنر صاحب امیر المومنین میر اللہ بھی موجود ہے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی پہلے تو الگ الگ یہ چار شکایات ملی پھر سب سے پوچھا بتاؤ بھائی آپ کو گورنر صاحب سے کوئی شکایت ہے چاروں شکایتیں انہوں نے بتا دی اس امیر صاحب سے پوچھا کیا بات ہے میرے بھائی ہمیں سوچنے کی چیز ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم حضور کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی کتنے دور چلے گئے آج تیش کے کیا کیا سامان ہمارے پاس ہے اچھا بھائی تم دیر سے کیوں آتے ہو اس نے کہا کہ میں اور بیوی دونوں ہیں ہمارے پاس کوئی غلام نہیں ہے ہم کھانے کے لیے چیز تیار کرتے ہیں جیسے آٹا تیار کیا جائے جب پکانے کے قابل ہو جائے تو پھر ہم تیار کرتے ہیں روٹی کو اور پھر اس اس کو پکاتے کچھ دیر لگتی ہے ہمارے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور ایک ہی روٹی ہم کھاتے ہیں سارا دن اسی پہ گزارا ہے اس لیے دیر ہو جاتی ہے اچھا بھائی تم دن کو بات سنتی اور رات کی کیوں نہیں سنتی اس نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے میں نے دن ان کے لیے رکھا ہے رات میں نے اللہ کی رکھی جو دن بھر کام کرتا ہوں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ اللہ فلاں عمل کیا فلاں عمل کیا اللہ نے تو پسند ہے تو قبول کر اور جو پسند نہیں تو اللہ مجھے معاف کر اللہ کے سامنے دن کی کاروباری رکھتا ہوں اور اب اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں رات اللہ کے لیے دن کے لیے اچھا بھائی چھٹی کیوں کرتے ہو اس نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور وہ بڑے موٹے کپڑے کا ہے اور اس کو میں دھوتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ دھوتا ہوں اور پھر اس کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں سخت ہو جاتا ہے موٹا ہونے کی سخت ہو جاتا ہے رگڑ رگڑ کر سخت نرم کرتا ہوں تاکہ پہننے کے قابل ہو جائے ہاں جی اس لیے ایک چھٹی کرتا ہوں جی۔ میرے بھائی ہم سوچے ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں بعض ایسے جوڑے ہیں سارا سال محبت نہیں آتی دیکھو بھائی آسل شان کا مفہوم ہے میرے زیادہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیابی کو پہنچاؤ ہمارے مقتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سے آپ کے گھر کا کھانا کیا تھا افسر زلانہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے وہ چادر جن کے بچھاتے تھے چورا کر کے بچھا دیا آپ نے شاد فرمایا کہ یہ کیا کر دیا چورا کر کے کیوں بچھایا اس کی نروی اٹھنے میں مانے آج امام اپنا نظام دیکھیں کیا ہے دیکھو بھائی اصل کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس بہت وقت ہے بہت سرمایہ ہے اور خرچ کرنے کے لیے دین کی راہیں بہت ہیں لیکن دوست اور بھائیوں اگر تعیش والی زندگی دیکھیں گے تو بھائی تو اللہ کو پسند نہیں ہے ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں اللہ کی منشا والی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی سادگی والی اس کو ہم اختیار کریں اللہ ہم سب کو توفیق ہے ہم سب عزم کریں ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور سارے مجمع کو اللہ کے راستے میں نکلنے تیار کریں گے اور جماعتیں بنائیں گے جتنی ہمیں حضرات نے ہدف دیا ہے تو ساری جماعتیں بنائیں گے ہم اپنے معیار زندگی کو سادہ کریں اپنے کھانے نظام کو سادہ کریں اپنے لباس کے نظام کو سادہ کریں جی؟ سادگی آئے گی تو ہمارے پاس بچے گا اللہ پاک ہم سب کو سارے تیار ہیں جی اس کے لیے بھائی یہ اجتماع ہے ہی اس بات کے لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر پر سمت کو چھوڑ کر گئے تھے ہمارا دن رات کا وہی فکریہ بن جائے اور ہماری ساری زندگی کے شعبوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عام ہو جائے کچھ کریں گے جی اب ہمت کر کے فرائے وہ بھائی کھڑے ہو ان شاء اللہ ہم نقد سات مہینے سال کے لیے نکلیں گے کھڑے ہو جائے اپنے اپنے علاقوں میں نام لگائیں گے کڑے ہوकर اللہ کا اپنا حوصلہ دکھائے